اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے وہ کہے گا کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم اللہ کہے گا تو پھر چکھو عذاب کا مزہ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے